ایک اور سنت سے آرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو پانچ